السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں ہم سن رہے تھے خصوصی کہانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج مبارک ہم نے سنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہنچ کر عمرہ ادا کیا تھا اور اس کے بعد وہ چلے گئے تھے وادی بطہ میں جہاں ان کی رہائش گاہ تھی اور چار دن وہاں قیام فرمایا تھا آٹھ ذی الحج کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو تیار ہوئے اور منا تشریف لے گئے منا وہی والی جگہ ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ آئے تھے تاکہ انہیں ذبح کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ پورا کر سکیں سبھی صحابہ کرام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے یہ دن اور رات انہوں نے مینا میں گزاری اسی دن مینا کے میدان میں ایک سانپ بھی نکلا جسے صحابہ نے مارنا چاہا لیکن وہ بل میں گھس گیا ویسے تو حج کے دوران شکار کرنا اور کسی جانور کو مارنا منع ہے لیکن اگر کوئی ایسا خطرناک جانور ہو جس سے نقصان پہنچنے کا امکان ہو جیسے سانپ یا بچھو تو اسے مارنے کی اجازت ہے نوز الحج کو فجر کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے میدان عرفات وہاں پہ نمرہ میں اپنے خیمے میں سورج کے زوال تک آرام فرمایا اس کے بعد اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور بطن آرنا آئے اور ایک بہت لمبا خطبہ دیا یہ بہت ہی اہم خطبہ تھا جس کو کہتے ہیں خطبۃ حجت الوداع اس خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و سلاد کے بعد کہا اے لوگو یہ ہمارا آخری اجتماع ہے شاید آج کے بعد کبھی دوبارہ ہم اس طرح جمع نہ ہو سکیں گے یہ ایسا جملہ تھا جسے سن کر صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس لیے کہ انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ موجود نہیں ہوں گے خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو یہ کہا کہ کبھی بھی گمراہ نہ ہوں سیدھے راستے پہ چلتے رہیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہ کریں اور جھگڑا نہ کریں اور پھر کہا کہ اپنی بیویوں اور غلام ان کے حقوق کا بہت خیال رکھیں اس خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی کو گورے کو کسی کالے پر کسی کالے کو کسی گورے پر کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی یعنی غیر عربی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب برابر ہیں سب سے اچھا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے اور اس سے اپنی دوستی اچھی کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ سب مل کر رہیں سب مسلمان چاہے وہ عرب میں ہیں چاہے وہ مشرق میں ہیں چاہے مغرب میں ہیں چاہے افریقہ میں ہیں چاہے امریکہ میں ہیں وہ تمام ہمیشہ مل جل کے رہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں باقاعدگی سے سب نماز پڑھیں رمضان کے روزے رکھیں اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیں اور صدقات دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خبردار رہو میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا حوض کوثر وہ والا تالاب ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالی جس میں سے جس کو پانی پینے کی اجازت دیں گے اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم لوگوں کی وجہ سے باقی انبیاء کی امتوں پر فخر کروں گا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں نے آپ لوگوں تک امانت پہنچا دی ہے کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ تک پہنچا دیا ہے تمام لوگوں نے کہا کہ جی بالکل آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا اللہ مشد اللہ تعالیٰ گواہی سن لیجئے اللہ تعالیٰ آپ گواہ بن جائیے اس کے بعد کہا کہ جو یہاں پہ موجود ہیں وہ یہ پیغام پہنچا دیں ان لوگوں تک جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ پورا کر لیا تو حضرت ام فضل جو ان کی چچی تھیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کے سامنے اس دودھ کو پی لیا تاکہ سب کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ دن روزہ رکھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی مہمانی سے لطف اندوز ہونے کا دن ہے عرفات کے دن جو لوگ عرفات میں موجود ہوتے ہیں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے مگر جو لوگ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں ان کے لیے روزہ رکھنے کا بہت ثواب ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ تکبیر کہیے یعنی کہ آزان اور اقامت دیجیے اور ظہر اور عصر کی نماز ایک ہی ساتھ پڑھ لیں نماز سے جب فارغ ہوئے تو بطن آرنا سے دوبارہ میدان عرفات تشریف لائے اور مغرب کے وقت تک اپنی اونٹنی ہی پر دعا میں مشغول رہے اسی دوران ایک صحابی اونٹ سے گر کر شہید ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں احرام ہی کے کپڑوں میں دفنا دیا جائے اور ارشاد فرمایا کہ یہ شخص کل قیامت تک لبیک پڑھتے ہوئے اٹھے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حج عرفہ میں ٹھہرنے کا نام ہے جو شخص دس ذی الحج کی صبح سے پہلے پہلے عرفات پہنچ جائے اس کا حج ہو گیا اور جو عرفات نہیں پہنچ سکا اس کا حج نہیں ہوا سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عرفات سے چل پڑے لوگ بہت زیادہ تھے اور ہجوم کی وجہ سے بے چینی پھیلنا شروع ہو گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اسکینت ایوہ ایو انس السکینت ایو الناس لوگو آرام سے لوگو سکون سے پھر وہ چلے مزدلفہ کی طرف اور مزدلفہ پہنچے پہلے مغرب اور پھر عشاء کی نماز پڑھی اس کے بعد دعا میں مصروف ہو گئے دعا سے فارغ ہونے کے بعد صبح تک آرام فرماتے رہے اور یہ ان کی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز یعنی رات کی نماز بھی ادا نہیں فرمائی تھی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ مزدلفہ میں آ کے سب لوگوں نے آرام کرنا ہے کسی نے بھی رات کو نہیں جاگنا اور مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد کیا ہوا یہ انشاءاللہ سنیں گے ہم اس سفر کے بقیہ حصے میں آج کے لیے اتنا ہی ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ